محمد سعید آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا سيدنا إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى وعلى آل آل سيدنا سيدنا سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے انتہائی قابل احترام صدر گرامی قدر حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مجاہد ختم نبوت حضرت مانا اللہ وسائی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر مشاع اکابر علماء کرام اور عشق و محبت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں موجود میرے بزرگوں اور بھائیوں تقاریر خطیب حضرات فرما رہے ہیں بزرگ کر رہے ہیں باقی بھی ہے میں تو وہاں سے چلا اور جب بھی یہاں حاضری ہوتی ہے تو گناہ سے آکار ہوں یہ سوچ کے حاضری دیتا ہوں کہ آپ کے مبارک اجتماع میں میرا نام شامل ہو اور میری مغفرت ہو جائے اسی نیت کو اللہ قبول فرما لیں اور ہم سب کو اس مبارک کام کے لیے قبول فرمائیں ابھی حکیم علمت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ذکر فرمایا تو مجھے بھی یہ آیا کہ حضرت کی اتباع میں ویسے تو ہم خادم ہیں ہی الحمد یہ جتنے دینی کام ہیں ہمارے ہیں اور ہم ان کے خادم ہیں اور خاص کر یہ ختم نبوت کا معاملہ یہ ذات اقدس پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دفاع کا معاملہ ہے تو اس میں انشاءاللہ ہر طرح ہم حاضر ہیں لیکن حضرت نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا تو مجھے میرے گھر والوں سمیت اس میں قبول فرما لیں یہ میرا یہ باقی جو بھی انشاءاللہ اس کے بچے بھی میرے ہوں گے میں بھی ہوں گا بھائی بھی ہوں گے ہم سب بطور خادم اور رضاکار تحیات ہوں اور جتنا حکم ہو میں حاضر ہوں اسی میں باقی بھی انشاءاللہ شاء میں یہ تو میں حضرت نے کیا تو سب سب کرنا یہ ان کا ہم پر احسان ہے یہ احسان ہے ہم پر یہ معمولی بات نہیں دو تین سادی سی باتیں عرض کروں گا ایک تو ہمارے مخدوم مکرم حاضی ارشد حسینی صاحب دان برکاتون مغرب کے بعد آپ کو دروز شریف کی تاکید کی تھی تو الحمدللہ میں نے دیکھا حضرت مفتی صاحب مفتی حسن صاحب دان برکہ اور رما ان کی زبانیں مبارک ہل رہی ہیں تو آپ بھی جتنے عاشقوں کا مجمع ہے اور دروز شریف ہم زندہ نبی پاک کے زندہ امتی ہیں اور درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں اور میری درخواست ہے ہر ایک تو تنجین یہاں جتنے بھی مسلمان ہو پڑا کرو نجات ہی نجات ہو جائے گی بہت بڑی درود شریف ایک بار پڑھنے سے اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف دس درجے بلند دس نیکیاں نام ہے میں اور میں نے دیکھا حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خان صاحب نور اللہ مرکز اور اللہ مراتبہ میں درود شریف کے کارڈ چھپواتا تھا حضرت منگوایا کرتے تھے اور دروش شریف کے حدیث بھی ان اکابر کو بے حد محبت محبت رسول علیہ وسلم بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ نام اور روز شریف پہ باقاعدہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو یہاں سے درود و سلام لے کے جاتے ہیں اور آقا کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مفتی صاحب ناراض نہیں ہوں گے نماز نہیں پڑھ رہے ہم محبت کے عاشق ہو قادیانیوں کو پتہ چلے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں ایسے محبت سے شاباش اس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر بار اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوں گی تو کتنا مجمع ہے یہاں لاکھوں کا مجمع ہے یہ آپ کتنے رحمتوں کا نزول ہو جائے گا اور یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں بارگاہ علی میں اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جس طرح بڑوں کو ہدیے پیش کرتے ہو اس طرح پیش کر کے اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا آپ کو یہ ہدیہ پیش کر رہا ہے سنو عاشقو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے بخشش بھی مانتا ہوں کتنے خوش نصیب ہو جب وہاں سے دعائیں ملیں گی جتنے بار اور جمعے کی رات ہے اس کی خصوصی تاکید ہے پھر یہ عشق باقی جگہوں میں اتنا مزہ لطف نہیں آتا نہ تقریر کا آتا ہے نہ ان بات جو یہاں آتا ہے کیونکہ یہ عشق الہی کا مرکز بن گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ قادیانیوں تمہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اور یہ اب باتوں کا وقت نہیں رہا ہم سیدھی بات کہنا چاہتے ہیں ان بے غیرت امریکیوں کو بھی ان بے دین ملحدوں کو جو کہتا ہم عیسائی ہیں اور بغیر تو اس ملعون قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ کو جو بکواسات کیے ہیں تم تو بڑے بے غیرت ہو وہ تو ہم ان کا بھی دفاع کر رہے ہیں یہ ناموس رسالت کا بل یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم چپ مت ہونا جتنا کا کھنڈ پاؤ گے اتنا میٹھا مزہ آ جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دفاع نہیں ہے تمام رسولوں تمام نبیوں علیہ السلام کا ہے اور آج تک یہ ہماری آوازیں بہت دور تک جا رہی ہیں آج تک ہو بےغیرت عیسائیوں اور یورپ کے بے حیاؤ غیر تو نمک حرامو سن لو تم بکواس خاکے بناتے ہو اور ہم تمہارے نبی علیہ السلاۃ والسلام ان کی والدہ ماجدہ کا دفاع کرتے ہیں الحمدللہ اور آج تک ہو غیر تو کمینوں امن کے دشمنوں آج تک الحمدللہ تم نے اتنے خباستیں کی اور ہمارے سینے کو چھلنی کیا زخمی کیا لیکن آج تک علمات تو ہو ہی نہیں سکتے گناہگار سے گناہگار مسلمان نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی ہے یہ کتنا امن پسندی کی دلیل ہے کہاں گئے امریکہ میں کوئی ماں جایا نہیں ہے سبھی کوئی حرامی پیدا ہوئے ہو تم اتنا خیال نہیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں آج تک کسی نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کی اور تم آئے دن کرتے ہو اب وہ گیا زمانہ اب انشاءاللہ مومن جاگ گیا ہے خدا کا شکر ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کہ بزرگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس سال اتنے بھرپور اجتماعات ملک میں جگہ جگہ الحمدللہ اور ابھی اور اس دن جو اللہ اکبر نامو رسالت کے حوالے سے جلوس نکلے میں خود حیران ہوا اللہ اکبر اسلام آباد کے سڑکیں بچے جوان بوڑھے پھٹ رہے تھے ان کی حالت نہیں بلکہ ہجڑے وہ جو تیسری جنس ہے بیچارے ننگے پاؤں پارلیمنٹ ہاؤس تک گئے اور شیلنگ ہوئی ہم پر بھی ان پر بھی شیلنگ ہوئی اور وہ اس حالت میں کہتے تھے آقا جان بھی قربان آقا جان بھی قربان تم یہ جذبہ نہیں ٹھنڈا کر سکتے اور دجال قادیان اور قادیانی دجالو تم اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ تم جہاد مٹاؤ گے لیکن آج تو پاکستان کے کوچے کوچے گلی گلی گھر گھر سے آواز آ رہی ہے کفر کا ایک علاج الجہاد الجہاد کفر کا ایک علاج کفر کا ایک علاج ابھی ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ سارا دنیا کفر مل کے طالبان کو نہیں جھکا سکے اور انشاءاللہ جلد خوشخبریاں سنو گے انشاءاللہ امریکہ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے بری طرح یہ تباہ ہوں گے برباد ہوں گے لیکن ایک بات آپ کو کہوں گا ناراض مت ہونا میں تمام دینی کاموں کا خادم ہوں سیاست کے دن آتے ہیں تو جمیت علماء اسلام یہ جو مولانا ملاتاء رحمان نے کہا یہ مولانا طور رحمان کی بات نہیں ہے ہمارے اکابر عاشق تھے سنت کے پیروکار انہوں نے جھنڈا اور نام ہر چیز سنت سے اخذ کیا ہمارے اکابر کی جماعت کمزوریاں آتی ہیں لیکن اس کی بنیاد بڑی اعلیٰ ہے یہ پرچم نبوی ہے اور واقعی اس کی بڑی برکات ہم نے خود ملاحظہ کی ہے یہ لیکن ایک بات آپ سے کہوں گا جب یہ دن آتے ہیں الیکشن کے بات باتیں ہمیں بھی چپتی رہتی ہیں لیکن مولانا ہزاروی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت فرمایا کرتے تھے اللہ پاک بھی اللہ میاں بھی آج کل بندوں کے ساتھ گزارا فرما رہے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں جنید اور شبلی آئے ابو و عمر عثمان و علی آئے بھول جاؤ ایسا نہیں ہوگا حضرت سے لوگ پوچھتے تھے جمعیت کی حکومت آئی سن ستر کی بات میں حضرت کے ساتھ نوکر غلام پھیرا کرتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ ہاں خلافت راستہ کا نظام یوں یوں یوں فرمایا وہ حضور کے پروردہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دال دلیا ہو جائے گا دال دلیا ایک آپ سے گلا ہے پنجاب کے بھائیوں سے میں بھی اصل لنت ہوں پٹھان لیکن اب پنجابی ہو گیا میں ساری زندگی اب پنجاب میں میرا دارلوم پنجاب ریتا پنجاب یہ جو نو مولانا گن رہے تھے اور یا سن ترہتر میں وہ بھی چند تھے سات علماء تھے جمعیت کے نورانی صاحب دو تین وہ تھے اس طرح تھوڑے ہی علماء تھے لیکن ان میں اکثریت ہم پٹھانوں نے بھیجی ہے آپ نے نہیں بھیجی آپ گلیاں آپ کے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ بھی پٹھانوں میں یہ اللہ نے یہ قوت رکھی ہے اب بھی دیکھنا آنے والے الیکشن میں پٹھان آپ کو دیں گے اسمبلی کے لیے مال انشاءاللہ شاء سرد سے بھی دیں گے بلوچستان آپ بھی کچھ ہلی جلی کرو آپ بھی یہ جو ان چور بئیمانوں قادیانیوں کا اسمبلیوں میں راستہ روکا علماء نے روکا یہی مولانا تھا رحمان تھے یہ کمیٹی کے ممبر تھے اور این جی اوز کی عورتیں اس کمیٹی میں گھس گئیں بغیر اطلاع اندر آئیں اور وہاں جا کر انہوں نے کہا انڈیا کا قانون ہے کہ عورتوں کو آزادی دو وہ وہاں پاس ہو چکا اس کو پاس کروانا چاہتی تھی اس میں یہ تھا کہ رات کو دو بجے ایک بجے جس وقت بھی کوئی لڑکی یا جوان یا بیوی یا بیٹی وہ اکیلی چلی جائے اور گھوم پھر کے دو تین گھنٹے کے بعد آ جائے آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہاں گئی تھی پوچھو گے تو مجرم اس پر یہ مولانا طور رحمان نے شور کیا یہ کون ہے یہ خرشید شاہ تھا کمیٹی کا چیئرمین میں کہا مجھے تو نہیں پتا کون نہیں پتا کرو پتا تو کی غیر متعلقہ عورتیں گھسی ہوئی تھی اتنے ان بےمانوں کو آزادی ہے پھر ان شور کیا مولانا فضل الرحمان کے خلاف بکواسات کیے وہ پہلے اسمبلی میں باسٹھ کی اسمبلی میں مولانا ہزاروی کے خلاف بکواس کیا تھا لیکن مولانا جیت گئے تھے یہاں مولانا فضل الرحمان کے خلاف ملا ایسا ملا ایسا پھر وہاں بور کا پوش الحمد اسلام آباد کی عورتوں کو پتہ چلا وہ آئیں ان ملعون عورتوں کو لان تان بگایا الحمدللہ وہ بل پاس نہیں ہوا میں اس لیے کہتا ہوں ہمیں دفاع ختم نبوت کے لیے دفاع دین کے لیے چوکنا ہونا پڑے گا صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں اور تبلیغی جماعت ہماری جتنے دینی کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھر گھر جگہ جگہ جماعت یہ انشاءاللہ میں آپ جتنا کہیں گے ہزاروں آدمی جماعت کے انشاءاللہ ورکر بھی بناؤں گا کارکن بناؤں گا سینکڑوں نہیں ہزاروں انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ یہ آپ پر احسان نہیں آپ کا ہم پر احسان ہر جگہ اب ضرورت ہے کہ آپ اپنے ہاں مجلس جماعت بنائیں لوگوں کو ان گلیزوں کے گندے عقائد لوگوں میں ایمان ہے اب مجھے داڑی منڈوں سے بھی نفرت نہیں ہے اللہ تمہیں داڑیاں رکھنے کی توفیق دے تم محمدی ہو سنت پر عمل کرو آج وہ جن کے ہم شکلیں بنا رہے ہیں یہ داڑھی مونڈنا ان کا فیشن یہود و نصارہ کا آج براہ راست ہمارے آقا پر حملہ آول ہے تو ہمیں چاہیے صرف باتیں نہ کریں عمل بھی کریں کون کون ہے جو کہے میں آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈوں گا کھڑے ہو جائے محمد کھڑے ہو جاؤ آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈو گے جن کی داڑھی نہیں ہے جن کی ہے وہ بیٹھ جاؤ جن کی نہیں وہ کہے آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈاؤں گا شاباش شاباش جلدی اس مجمع کے اندر اڑ جاؤ اللہ خوش رکھے یہ اکابر تمہیں دعائیں دیں گے شاباش آج کے بعد جزاک اللہ جزاک کھڑے رہو تھوڑی دیر ایک دم مت بیٹھنا شاباش کہو آج کے بعد ہم انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈائیں گے اللہ خوش رکھے جزاک اللہ اور اور کھڑے ہوتے جاؤ ہم محمدی ہیں اور سنت پر عمل کریں گے درود پاک بھی پڑھیں گے آج ان بزرگوں کے سامنے عہد کر کے جاؤ محمدیت پھیلاؤ چہرے سے عمل سے کردار سے اور لٹریچر لو ختم نبوت کے دفاتر قائم کرو اور دین اسلام کے سپاہی بنو انشاءاللہ اللہ میں خادم ہوں جہاں آپ کو ضرورت ہو جان مال اولاد بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہو جائیں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں وہ آخر الحمدللہ